ڈم ڈم ڈھول بم ڈم ڈم ڈم راجو برآمدے سے چھلانگ لگا کر آواز کی طرف بھاگا وہاں پونے کے ارد گرد آتے ہوئے ایک شور رنگین جلوس راجو بھاگ کر گھر واپس آیا ماں ماں اس نے بلایا برا کرم مجھے ایک ڈرم لاؤ اس کی ماں ابھی بازار کے لیے نکلی تھی میں کوشش کروں گی راجو اس نے کہا بازار میں اس نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور روٹیاں بنانے کے لیے آٹا اور نمک خرید لیا لیکن اب ڈھول خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ بوجھل دل کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی لیکن دیکھو وہاں سڑک کے کنارے لکڑی کا ایک عمدہ ٹکڑا پڑا تھا یہ چھونے میں چکنا اور گہرے رنگ کا تھا شاید راجو اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا جی ہاں جب اس نے اسے دیا تو وہ بہت خوش ہوا شکریہ انہوں نے کہا پھر اس نے اسے ہوا میں اچھالا اور پکڑ لیا یہ لکڑی کا ایک اچھا ٹکڑا تھا راجو اپنے نئے کھلونے کے ساتھ کھیلنے باہر گیا تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے ایک چولہے میں اوپلا ڈال رہی ہے چولہے سے دھوئیں کا بادل اٹھ رہا تھا آگ نہیں جلتی راجو نے بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے دادی انہوں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو میں رو نہیں رہی بوڑھی عورت نے کہا یہ اوپلے گیلے ہیں آگ نہیں جلے گی اور میں اپنا کھانا پکا نہیں سکتی کیا یہ سب ہے راجو نے کہا میرے پاس لکڑی کا ایک اچھا ٹکڑا ہے برا کرم اسے لے لو آپ اسے آگ سلگانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں بوڑھی عورت بہت خوش تھی اس نے لکڑی کا ٹکڑا لیا اور راجو کو روٹی دی راجو نے شکریہ ادا کیا اور سڑک پر چلنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمہار اور اس کے گھر والوں کے پاس آیا کمہار کا بچہ رو رہا تھا آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے راجو نے پوچھا بھوک لگی ہے کمہار نے جواب دیا میرے پاس روٹی ہے راجو نے کہا یہ لو اس نے بچے سے کہا کمہار کی بیوی نے راجو سے کہا اچھا بچہ یہ تمہارے لیے ایک برتن ہے اور اس نے اسے دعا دی راجو اپنا برتن لے کر سڑک پر چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دریا کے کنارے آیا وہاں اس نے ایک دھوبی اور اس کی بیوی کو دیکھا دھوبی کہہ رہا تھا ہمارا آخری برتن ٹوٹ گیا ہے ہمارے پاس پانی ابالنے کے لیے کوئی دوسرا برتن نہیں ہے ہم کپڑے کیسے دھوئیں گے فکر نہ کرو راجو نے کہا یہ برتن لے لو دھوبی نے بار بار اس کا شکریہ ادا کیا اس نے اسے نرم اونی قمیض دی قمیض بہت دلکش تھی راجو نے اسے پہنا وہ بہت اچھا محسوس کرتی ہوئے چلا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پل پر آیا اس کے سائے میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو سردی سے کانپ رہا تھا اس کے پاس قمیض نہیں تھی راجو نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا پھر اس نے اپنی اونی قمیض اتار کر اسے دے دی تم بڑے دل والے ہو آدمی نے کہا میں تمہیں کچھ دینا چاہوں گا یہاں اس نے راجو کو لگام کا سرا دے دیا میرا گھوڑا لے لو انہوں نے کہا اپنے نئے گھوڑے کے ساتھ جلدی کرتے ہوئے راجو ایک شادی کی تقریب میں پہنچا گھر والے پریشان اور سسکیاں لے رہے تھے ایک چھوٹی بچی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں ہم گھوڑے کے بغیر شادی کا جلوس شروع نہیں کر سکتے اس کی ماں نے اسے بتایا میرا لے لو راجو نے کہا او وہ مسکراہٹ جو سب کے چہروں پر کھل گئی دولہے نے راجو کا شکریہ ادا کیا اور کہا برا کرم مجھے آپ کو کچھ دینے دو راجو نے گھور کر شادی کے موسیقاروں کے ٹولی کی طرف دیکھا انہوں نے اپنے آلات کو ایک طرف رکھ دیا تھا یہ کتنے دعوتی انداز میں کھیلے جانے کے انتظار میں بیٹھے تھے کیا آپ اپنے موسیقاروں سے ڈھول مانگیں گے راجو نے کہا خوشی سے دولہا نے کہا وہ موسیقاروں کی طرف متوجہ ہوا اور ڈھول منگوائے فوراً ہی ایک راجو کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ ڈم ڈم ڈم ڈم ڈم کے ساتھ گھر کی طرف چلا گیا شمالی بھارت کی ایک لوک کہانی